ہاں حضرت رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں صدر مفتی مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس ناکارہ سے فرمایا یعنی حضرت اعلیٰ سے جامع الفوائد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے نکل شعین و التقوا قلوب العارفین عارفین جامع صوی کی روایت ہے بہت دنوں سے مجھے اس کی تلاش تھی کہ کس شریف میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جامع صدر کی روایت ہے ہر شے اپنی کان سے ملتی ہے اور تقوا کی کانیں عارفین اللہ والوں کے دل ہیں رومی فرماتے ہیں کہ خدا کے ان عاشقین سوختہ جانوں کو دیکھو کہ مثل پروانہ پروانہ تجلیات الہیہ سے کشتہ ہو رہے ہیں تو فرما رہے ہیں اے ابا جان بہت سولیے ایک رات سونا ترک کر کے ان اللہ والوں کے پاس رہ کے دیکھیے کہ ان بے خوابوں کی گلیوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کی تعریف یہ اہل ہوا اہل نفس دنیا پرس لوگ کیا سمجھیں گے ہاں اللہ والے حضرات آپ کی قدر سمجھ سکتے ہیں اس لیے انہی کے مجمع میں آپ کا ذکر کروں گا یہاں مخاطب معرومی کے سامنے حسام الدین ہیں اور احقر کے سامنے ہمارے اکابر ہیں اور اس وقت حضرت عالم ختم ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تمہاری تعریف ہوگی میر صاحب تو لوگ جو ہیں حاصلین جلیں گے اور آپ کی قدر و منزلت عقول عامہ سے مافوق اور بالا تر ہے عام لوگوں کی عقل میں نہیں آئے گی آپ کی قدر آپ کے بلند مقام کو سمجھنے سے عام لوگوں کی عقل قاصر ہے بعض نادان لوگ جو نور باطن سے بے خبر ہیں آپ کے آفتاب باطنی کو چھپانا چاہتے ہیں لیکن داغ دل چمکے گا بن کے آفتاب لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی جس طرح کوئی رند اگر بوئے منہ کو چھپا بھی لے یعنی شراب پی کر چھپا بھی لے تو اپنی مست آنکھوں کو کیسے چھپا سکے گا اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے انوار کو اپنے چہرے اور آنکھوں سے کیسے چھپا سکتے ہیں جبکہ نور ذکر آپ کی غذا ہے اور جس کی روحانی غذا اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے اس کے لبوں سے کلام مؤثر کیوں نہ پیدا ہوگا یعنی سادو سا کلام یعنی اس میں اثر کیوں نہیں ہوگا اللہ والوں کی روح میں نسبت معلّہ کی برکت سے اس قدر وسعت پیدا ہو جاتی ہے یعنی اس طرح دل کھل جاتا ہے اور وسیع ہو جاتا ہے کہ ہفت آسمان سات آسمان اس وسعت کے آگے تنگ معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان نورا فی فلقل ان شرح لہ صدر جب اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے ہمارا رومی فرما رہے ہیں ہاں اپنے گلستان قرب سے مجھے بھی تو کچھ دے دیجیے اپنی معرفت کے ثبوت سے مجھے بھی تو کچھ پلا دیجیے کچھ راز بتا مجھ کو بھی گھرے اے تر پریشان پھر آگے فرماتے ہیں اے سراپا جمال جمال روحانی ہم اس امر کے خوگر نہیں ہیں کہ ہمارے لب تو خشک رہیں اور اپنی آپ معرفت کا دریا پیتے رہیں سراپا جمال سے مراد حسن و جمال ایسے مشاعر کو اللہ دے دیتے ہیں بھلے وہ کالے رنگ کے بھی ہوں سامنا ہوں مگر حسن جمال ظاہری بھی مل جاتا ہے میں یہاں مراد دوران لکھا ہوا ہے روحانی جمال ہے اللہ والوں کے دل میں روحانی جمال ہوتا ہے بہت سے لوگ گورے ہوتے ہیں مگر اخلاق کیسے خراب ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے باطن میں بہت سے نغمات عشق حقیقی پوشیدہ ہیں جن سے طالبین کو آب حیات محبت ملتی ہے اور مردہ دل اللہ کی محبت سے زندہ ہو جاتے ہیں یہی زندگی جاویدانی بنے جو آب حیات محبت ملے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراوت ملے محبت تو اے دل بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں یعنی عاشقان حق کی محبت کو درمیان جان میں رکھ لو اور دل کسی کو مت دینا جن کے دل اللہ کے انوار سے اچھے اور منور ہو چکے ہیں یعنی اللہ والوں کی صحبت ہی سے اللہ کا درد محبت ملتا ہے جس کا لطف سوات و سلطنت جس کا لطف ہفتے اقلیم کی سلطنت کو نگاہوں میں ہیج کر دیتا ہے بس آخر دعوانا الحمد للہ العالمین بہت یہ اونچی درجے کی بات ہے